وہی اللہ ہے جس کے سوا کوئی معبود نہیں ہر نہا او یعنی چھپی او ظاہر کا جاننے والا وہی ہے بڑا مہربان رحمت والا